ایک یوگے کا اس میں ساری آگے تو فیصلے بات میں بھاروں یہ بتایا تھا حیب سے دینے کو پڑھا خراب میرے بارے میں نہیں بولنا چاہیے جو صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ ان چار کا بھی کرتا ہے سہارا بن کریں آپ رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہی تفصیل فرما رہے ہیں اور یہ حضرت کر رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ